الحمد الحمد لله لله السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب, حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبي وصحابك يا رحمة للعالمين صدر جلسہ پیر طریقت رہبر شریعت مخدومی سید محمد قطب علی شاہ صاحب مدض اللہ علیہ مہمان گرامی حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد معروف احمد شاہ صاحب دائیان جلسہ خصوصاً محترم قاری محمد مشتاق احمد صاحب بانی محتم منتظم جامعہ سرفراز اسلام معززین جلسہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جامعہ مذکور و موصوف سرفراز الاسلام دائے دستار فضیلت حفاظ کرام کا مبارک جلسہ ہے لڈن علاقے دے اندر قاری مشتاق احمد صاحب کے مدرسے کے اندر پہلی مرتبہ حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا ہے انہوں نے خلوص اور محنت دا بہترین سمر اور نتیجہ دیکھنے میں آیا تو بالکل جنگل دے اندر انہوں نے عظیم ایک عمارت تیار فرما کے مدرسہ قائم کیتا ہوا ہے نہ کوئی سرکاری امداد نہ کوئی ایجنسیاں دی معاونت قاری صاحب نے محض اللہ رسول جل وعلا اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے سہارے اور امداد سے اتنا بڑا ادارہ قائم کر کے ایس دنیا میں دسے زبان حال لال کہ اللہ جل شان دے توکل بھروسے اور سہارے والے بندے اللہ کافی امداد الحمد للہ ساڈے حضرت صاحب قبلہ کیونکہ آپ بلند مرتبہ عارف باللہ نے انہوں نے اپنے مریدین متعلقین متوسلین کے اندر یہ معرفت اور ایمان پیدا کیتا ہے کہ اللہ جل شانہ نال یاری لا لو داس کرو وہ خلوص ورتو تو کافی ہو سکتا واقعی جتھے بھی دوستان درویشہ نے کوئی ادارہ قائم کیتا ہے وہ خود انہوں نے ادارے کا قیام اور پھر ادارے کا دوام چلدیا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ادارے دے لوکاں دا جس شیخ نال تعلق وہ کامل بنتا اگر وہ کامل نہ ہوتا تو ادارہ قائم ہی نہ ہو سکتا ہوتا اس وقت پہ یا سڑکوں کے اتنے ٹوپیاں لے کے کھلونا پہنتا بالوں کو کلارنا پہنتا یا بسان دے اندر سفیر بنا کے بھیجنا پہنتا یا پھر ایجنسیاں اور سرکاری امدادہ لے کے دین فروشی اور زمین فروشی کا کاروبار کرنا ہے لیکن حضرت صاحب تدلا نے ان تمام نہوستوں تو بچا کے اللہ کا آسرا کرا کے دینی مدرسے قائم کرا کے دس دیتا ہے کہ میاں اصل طاقت اصل طاقت اس ذات دی لہذا وہ جس نال ہو جائے جڑا بندہ وہ خلوص ورتے اللہ تعالی ان کسی کا بھوکھا نہیں دینا میں حیران ہو گیا اگلے دن سید مراتب علی شاہ صاحب ادو دلو لالی مدرسہ حجرا اندر بٹیاں کو جانا ہوا تو اتنے انہوں نے دسیا بھائی سڈے مدرسے دے اندر ایک سو من کڑک ایک مہینے دے اندر پک ایک سو من کڑک ایک مہینے دے اندر پک دی اللہ پاک پوری کر رہے یہ اللہ تعالی دنال یقین سمر اور نتیجہ اور یہ یقین جڑا نا پرور دگار یہ کسی کامل کی نظر تو بغیر حاصل نہیں جدو مولویاں مولویا تعلق نہیں رہا وہ یہودیاں دست نگر رہ گئے دست نگر رہ گئے انہوں فروشی اور زمیر فروشی کرنی پی بے ضمیر بننا پہنتا ہے یہ تمام نقصانات کنے ہو رہے ہیں اس نوسط کا نتیجہ کہ جہد یقین رکھنا سی ادھر ہے کوئی نہیں جہد تعلق جائز نہیں سی ادھر یقین رکھ کے بیٹھ گئے ہیں بقول قلندر اقبال بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نو امیدی بتوں سے تجھی کو امید خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے دوستو یہ کیونکہ دستار فضیلت اور ایک مدرسے کا جلسہ ہے میں جو بیان کروں گا اس سے مناسبت ہونے والی یاد رکھنا میری گل دین دا کم دین دی خدمت دین دا کم دین دی خدمت یا کامل کرے یا کامل دی نسبت آ جڑا انہوں دونوں چیزوں تو خالی ہے نا وہ دین کم اگر کرے گا تو بظاہر پاوے وہ کسی بے سمجھ میں دین دی خدمت لگے گی لیکن حقیقت نہیں ہوگی حقیقت نقصان ہونا میری گل پھر سمجھو یہ ہوئی میرا موضوع سمجھا جائے جی میں بولنا کہ خدمت دین کا کام یا کامل کرے یا کامل کی نسبت والا کرے کامل کیوں شرط ہے وہ اسلام کو صحیح جانتا ہے کامل جڑا ہونا ہے انہیں اسلام نو صحیح سمجھنا ہے وہ کرے جب وہ خدمت کرے گا تو صحیح خدمت کرے گا کیوں کہ صحیح پچھاڑ جو ہے یا پھر وہ کرے جڑا یہو جہ دی نسبت رکھ اگو اجازت دیتی ہے کامل نے اس وقت کرے گا تو کیونکہ پیچھے کامل کا ہاتھ ہونا ہے لہذا نہ گمراہ ہوئے گا نہ گمراہ کرے گا یہ بالکل اسی طرح ہے ایک بندہ سجاتا ہے یا وہ ٹرے گئے یا وہ چلے منزل تے پہنچتا ہے یا ایسا انا جڑا وہ موڈیا کے ہاتھ رکھی کھڑا ہوئے وہ بھی منزل تے پہنچ جاتا ہے دھند کے دن گڈی چلانی بہت اوکھی ہوں جڑا ہوں قابل ماہر استاد وہ اگوں لگ پہ دوسرا جہاں ہوں وہ پچھلیا بتیاں ویچ کے نال لیا جاتا تیسرا بندہ وہ کیونکہ دین جانتا نہیں دین نو صحیح پچھاڑا نہیں وہ نہ کرے او دے واسطے جائز ہی نہیں ہاں جی وہ اپنا دین سدھے کرن دی کوشش کرے لوگوں کا دی رابر بننے دی کوشش نہ کرے قرآن مجید کی آیت کریم یہ سمجھ نہیں آئی میری گل جی آیت کریم تلاوت کی نا پروردگار نے فرمایا لا تک لا تک اس گل کے پیچھے نہ پاؤ جدا تینوں پتا نہیں علم نہیں جی، جس کا تمہیں علم نہیں اس گل پیچھے نہ پاؤ پیچھے نہ پون کا مطلب یہ ہوئی وہ گل کاری نہ تینوں علم نہیں اس آیت کریمہ کے ساتھ علماء ماں نے لکھا ہے کہ حرام ہے دین دی گل بغیر علم کرنا پہلے شریعت دے اصول ایک ہوں نے اصول اور محکمات ایک ہوں نے فرو اور متشابہات اصول اور محکمات شریعت دے وہ ہوں نے کہ جڑے اجماعی تے اتفاقی ہوں آل اسلام ایک ہوں اصول اور محکمات اہل سنت اہل اہل سنت و جماعت بزرگوں نے جنہ مسلے دیکھتے اتفاق کیا ہے یہاں پہلے سمجھنا پڑتا باقی جو کچھ ہوں نے وہ متشابہات انہوں جڑے شریعت کے محکمات اور اصول ہوں نے انہوں کی روشنی دیکھنا پہ میری گل سمجھا جائے گا اللہ تعالی قرآن حکیم کے اندر تفصیل نال ایک جگہ پہ محکمات اور متشابہات جو فرق ہوں ظاہر فرق بزرگان دین جڑی گل اتفاق کر رہے ہیں وہ ہوں نے محکمات صحابہ کرام سب تو پہلی جماعت ہے کہ جنہ کا اتفاق شریعت دے محکمات نو متعین کرتا ہے کہ وہ جس گل دے اتفاق انہوں نے کر لیا سمجھو شرع اور حق اس دے خلاف پاویں قرآن ہو گئے وہ سمجھا جو متشابے وہ مطلب واضح نہیں ہوگا لہذا او دا مانا مطلب جو ہونا ہے ظاہری سمجھ آنا ہے انج نہیں سمجھنا بھاوے قرآن ہوئے بھاوے حدیث ہوئے جو ظاہری مطلب وہ ہونا انج نہیں سمجھنا اوے سمجھنا ہے جی میں انہوں بزرگوں نے سمجھا سمجھ نہیں گل سڈے عقیدے دیا کتابیں لکھے قرآن نے فرمایا منہ آیات محکمات قرآن دیا کچھ آیات ایسا نے انہوں کا مانا پکا ہے روڑے چ نہیں سمجھ آ واضمان رکھتی وہ پھر اتفاق کر لیا امام بزرگوں نے اللہ فرماندہ ہے وہ محکم آیات نے ہن ام الکتاب ساری ساری کتاب قرآن دا اصل تے مٹھ وہی نے اخر متشابہات انہاں تو علاوہ دوسریاں متشابہات نے جنہاں دے معنی ظاہری کھل دے نہیں وہ پھر مانے رل مل کچھ جی مانا ظاہری دیکھنے ہاں تو او عقیدے خلاف بنتا عقیدے کے مطابق ہے پتا کوئی نہیں اس متشابے کا مان نہیں حافظ نماز پڑھا دیا متشابے لگ گیا متشابے کا مطلب یہ ہوتا نا وہ وینے کچھ ہو جاتا گل کچھ آیت کچھ ہوں وہ دن چور آ جاتی جس وقت اسی طرح دو دو تر تر مانے چار چار مانے ہوں نے نہ کسی آیت یا حدیث سے وہ متشابہ بن جاتی ہے جا ہکو مانا ہوئے تو بزرگ اہی لیا ہوئے تو سمجھو پھر بس وہ محکم ہے جیڑی آیت محکم ہوے گی یا حدیث محکم ہوے گی دوسرے جہے کئی مانے ہو سکتے ہیں اس تابے رکھنا پینا ہے جیڑا مانا متشابے دا اس محکم دے نال رلدا ہونا ہے وہ مانا کرنا پینا ہے دوجے دوڑنے پہ یہ مطلب ہے کہ میری کچھ آیات قرآن دیا محکمات میں آیا آیات محکمات ہن ملک پرور ہے میرے قرآن دیا کچھ آیات محکم نے ایسا مان ہے ایک ہی مانا ہے جہد سارے ہی لگے صحابہ نے جہد اتفاق کیتا ہے بزرگ جہد اتفاق کیتا ہے امام جنا جس جسمان نے اتفاق کیتا ہے وہ مانا وہ مانا ان آیاتوں کا پکا ہی لگا ہوں دوجا مانا انہوں دا کچھ کرے گا تو کافر ہو جائے گا انہوں نے محکمات آیات کا ایک مانا ہوں دجا نہیں مثلا نماز قائم کرو بولو یہ آیت محکم یہ تو مانا کی پڑھو پانچ وقت کی پانچ وقت پڑھو یہ یہ ہوں مانا اس آیت کا ساری امت پچھو لیندی لگی آئی شروع ہوا لگا ہوں ہوں اگر کوئی بچوں اٹھ کے پانچ وقتی نماز قائم کا بیٹھے رہو تو دل نال دل کا خیال راب رکھو یا کسی پاسے رکھو جو بھی کہہ ہو وہ کافر ہو جائے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا کیوں کہ یہ ہے محکم تو محکم کا مانا ایک ہوں مانا وہی ہوں جہاں بزرگ لیا ہوں اگوں مانا کرے گا اسلام نو بدل رہا ہے اسلام نو ندلنے والا کافر توجہ ہے وہ خراب شاہ بہار ارجاع متشابہات المحکمات ایک مسئلہ ہے عقیدے کا بڑا بڑا کہ ہمیشہ متشابہات کو لوٹانا پڑتا ہے کس کی طرف محکمات کی طرف ہمیشہ مٹ وال رجوع کری مثلا شگرد نو مسئلہ اڑ جائے استاد وال میاں مرید نو اڑ جائے میاں پیر وال اسی طرح جیڑیاں آیات نے کئی کئی معنی ہوں نے وہ تابے نے وہ شاخا نے جنہ کا ایکو ہے اسلام والے کردے لگے نے وہ محکمات نے تابے رہنا پینا انہوں نے آیات متشابہات ہاتھ کا معنی وہی کرنا پڑتا ہے جو محکمات کے مطابق ہو جو محکمات کے خلاف ہو وہ متشاب ہاتھ کے ایسا مانا لینا گمراہوں کا کام ہے بدینوں کا کام ہے حق والوں کی یہی پہچان ہے وہ متشابہات کا وہ کرتے ہیں جو محکمات مانا ہے جو محکمات کے مطابق ہے جیڑا متشابہات کے اندر نہیں دخل کرے دے گا وہ مطابق رولیج نہیں پائے گا محکمات کے مطابق چلے گا متشابہات کا مطلب محکمات کے مطابق کٹے گا وہ گمراہ نہیں ہوئے گا اہل سنت و جماعت کے ہدایت کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ وہ محکمات کے پابند ہوتے ہیں اور متشابہات نو محکمات کے مطابق سمجھتے ہیں جو خلاف ہے وہ ہمیشہ چھٹی رکھی کریں یہ اہل سنت و جماعت کے حق دے قائم رہے وجہ یہ نعرہ تکبیر اور اے وجہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دسی جس طرح مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر آیا ہے آپ نے فرمایا جڑے خارجی لوگ سن جڑے مولا علی سرکار دے صحابہ دے مقابلے اٹھے صحابہ نو کافر گیا آپ حق دے گیا صحابہ نو مشرق گیا حضرت ابن عباس فرما نے وہ برباد ہوئے نے متشا بہاد ان متشا بہار دلیل بنایا حالانکہ متشاہ دلیل نہیں ہوتے دلیل محکمات ہوتے ہیں ادھر ادھر ویکو سو قرآن یہ ہوں محکم سی کہ گناہ نال مسلمان کافر نہیں ہوں فاسق اگر اللہ تعالی قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ فاسکا بھی مومن فرمایا اس دو اتفاق سی خارجیاں ایک کام کیتا ہن کچھ حدیثاں آیاتاں ایسی ہیں کہ متشابہ مثلا ملم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون اگر مومن بندہ ایسا کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها یہ جی آیات کہ جنہ تو یہ پتہ لگتا ہے بظاہر کہ میاں جڑا گناہ کردہ وہ بھی کافر ہے قتل کرے وہ بھی کافر ہے ہوں وہ دی اے دین نہیں دین وہی سی دین وہی سی کہ میاں فاسق بندے نو کافر نہیں کہنا وہ مومن دین یہ ہوئی مسلم موٹی جی حدیث یہ محکمات گل سنا بخاری شریف کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صاحب جنہ کا نام شریف حضرت نعیمان ایک بار شراب پی پی سرکار دیوار گاہ صاحب لیا ہے حضور نے شراب پی پی حضور اس وقت دے حکم شریف کے مطابق ارشاد فرمایا نو سزا دیو سزا دیتی گئی بار پھر پھر سزا دیتی گئی تیسری بار پھر پھر سزا گئی چوتھی پھر بھی پھر سزا گئی کسی شخص نے دیکھ کے چوتھی بار انہیں آخر لانتی بندہ ہے بار بار حضور تو سزا لے کے پھر بھی شراب نہیں پیا چڑھ جاؤ حضور نے فرمایا لا تلان ہو رسول لانت نہ کر اے اللہ رسول نال محبت کرتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شیر اسلام مفتی فضل احمد چشتی صاحب مذہب حق پہلے سنت توجہ ہے حضور نے فرمایا ان لانت نہ کر یہ اللہ رسول نال پیار کرتا ہے شراب کنے مارا پیتی بولو صحابہ دا عقیدہ سی سارے دا کسے صحابی نے گناہ دی وجہ کسی نے کافر نہیں آ یہ عقیدہ اہل سنت منتقل آ رہا ہے خارجی جڑے سن نا خارجی انہوں دوسری آیات دوسری حدیثیاں حدیث پڑھیا جی کی مانے سن محکم چڈیا متشابے مگر پی گئے انہیں فتوے ٹھوک دیتے کہ جڑا بھی فاسق کافر جڑا بھی فاسق کافر گناہ کی کرنے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتا خارجی مذہب بڑھا دیتا یقین کرنا انہوں نے اس منہوس مذہب کا ایڈا غلط نتیجہ نکلیا کہ مسلمان فساد اور قتل و غارت انہوں نے پہلی لانت ہی ملے ہی مشرق متشابہات کے پیچھے لگ کے پہلی لانت گمراہی یہ لبھی کہ جتوں دین لمبا سی دین دے مرکز سن وہ صحابہ سن آل بیت سن انہاں منوسا نے صحابہ نو بھی کافر مشرق کہہ دتا اہل بیت نو بھی کافر مشرق کہہ دتا اوے انی دے پترو جتھوں لبا ہے جے اوہی کافر مشرق نے تو پھر تے تانوں دین ہی کفر لبا ہے پھر تے اوہی آ پھر تے دین کفر لبا تانوں جدوں موٹی کفر ہو گیا تا کر کے نبی پاک نے یہو جہ دا قتل حکومت اسلام دے واسطے اتنا بڑا اجر ثواب دیتا اجر فرمایا کہ عاد اور سمود قوم جی قتل ہوئی تھی نا یہو جہ منوساں دا قتل فرمایا ایویں سمجھا جی یعنی اللہ نے انہوں نے ماریا آد سمود نو اسی طرح فرمایا یہ نہیں فرمایا اگر میں اس وقت ہوں جس وقت وہ نکلیں گے تو میں محمد انہوں اوے مارتا جی میں آد اور سمود نو خدا نے ماریا سی یہ بخاری مسلم نہیں گل رہے بخاری مسلم نہیں گل رہے ہاں جی خوارج کے خلاف بڑی حتیٰ کہ مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالی توجہ ہے شالی مشکل پشار رضی اللہ تعالی نو آپ جی- خارجیاں نال جہاد فرمایا صحابہ صحابہ بڑے شوق نال شریک ہوئے کوئی پیچھا نہیں رہا سب اتفاق فرمایا اماشر سدی کا سمایا سب نے تصدیق فرمائی مولا علی نے اس انہوں قتل اندر خوشی کا اظہار فرمایا کیوں وہی گمرا ٹولا سی جڑے متشا بہار کے پیچھے والے سن محکمات چڈیاں مولا علی انہوں نے ذرا بھی پریشان نہ ہو توجہ ہے سبحان اللہ ہاں جی ذرا بھی پریشان نہیں اور سنو بڑی بڑی میں گل کرنے لگا دو حادثے میرے لفظوں سے غور ہوئے بہت بڑی علمی بات کر رہا ہوں بہت بڑی غلط فہمی کا اضافہ کر رہا ہوں دو بڑے میرے دو لفظ ہیں انہی کو مضبوط کرنا ہے اپنے حادثے اور سانے ہے دو بڑے حادثے اور سانے ہے جن کو جنگ کا نام دیا جاتا ہے حالانکہ وہ جنگ نہیں ہے ایک جنگ جمل ایک جنگ سکین جنگ جمل وہی ہے جو بسرا کے ساتھ ہوئی بسرا شہر کے ساتھ ہوئی سیدہ اما عائشہ جس کے اندر موجود سن اور دو بزرگ صحابہ حضرت سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر بن عوام اس وقت دی جماعت کے امیر سن ادھر مولا علی سن غلطی نال جنگ آخر جاتا ہے یہ بہت بڑی غلطی بہت اس لفظ جنگ نے اتنا فساد پایا ہے کہ لوگوں گمراہ کر دیتا ہے یہ سمجھا کہ ادھر ادھروں بھی دونوں لڑن کے ارادے آئے سن کیونکہ جنگ اس ہوں ہے جس ویل دونوں لڑائی کے ارادے حالانکہ جہالت ہے وہاں یہ حادثے ہیں یہ سانے ہیں ہاں جی یہ اچانک پیدا ہوئے ہیں لڑائی اچانک پیدا ہوئی ہے قصد تو ارادہ نہیں تھا یہی تحقیق ہے امام ابن حجر اسقلانی اور محدثین کی انہوں نے فرمایا یہ جنگ نہیں ہے یہ فتنے بازوں نے اچانک لڑائی پیدا کر دی ہے تو اور جنگ سکین بھی اسی طرح ہے اس کو بھی جنگ نہیں کہنا وہ سانیہ ہے وہ حادثہ ہے جی اور اتنے ذرا غور کرنا خارجیاں دی لڑائی وہ جنگ وہ کسدن ہوئی انہاں کمینیاں دا ارادہ سی ادھر صحابہ دا ارادہ سی کیونکہ نبی پاک دی پشارت سی مولا علی نو اور خارجی جب حکومت کے خلاف فساد کے لیے اٹھتے ہیں تو ان کو قتل کرنا جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے مولا علی سرکار اس قصد و ارادے سے اٹھے جدو قتل کیتا ہے وہ مارے گئے آپ ذرا برابر بھی دکھ کا اظہار نہیں آپ سگوں خوش ہوئے آپ نے فرمایا دیکھو اس کے کے اندر کوئی کوئی انہوں لوگوں یہو جہ بندہ ہے جہاں ہاتھ ہاتھ جڑا ہے وہ ایک جڑی آخر اس آخر آ اندر عورت کی چھاتی ورگا بنیا اور ہاتھ نہ آگے ہوئے ہے ہاں جی بان آخر پنجا نہ ہوئے تے عورت دی چھاتی ورگا ایک گول جا پیڑا جا بنیا ہوئے یہ ہے وے تو او تے مچھاں وال ایویں ہون جویں بلی دی مچھاں ہوندیاں ان ہیں وہ بندہ لبو ہونا ہے نہیں آپ نے فرمایا یار لبو مینوں نہ چر سکون نہیں ہونا جنہ چر یہ نہ لبا اخیر انہوں لاشاں ہٹائیاں تے تھلے ہونے کرایا مولا علی نے نعرہ ماریا شالی مشکل کشا نے نارا ماریا فرمایا شکر الحمدللہ للہ مینو کملی والے نے بشارت دیتی سی علی تو اے ہو جا لوگا لڑائی کرے گا جنہ دے اندر یہو ہو جا بندہ ہوئے گا تیری جماعت جنتی ہوئے گی وہ تو اسی ہو گے اللہ یہ جنگ سی قصدن ہوئی ہے شال مشکل کشا نے خوشی دا فرمایا لیکن سنو اے اللہ میرے دعوے دلیل مل رہی میں آخیا وہ دو جنگا نہیں وہ حادثے ہیں حادثاتی طور پر وہ پیدا ہوئی ہے لڑائی وہ قصدن ارادہ قتال جنگ وغیرہ اس کو کہنا غلط ہے سمجھ نہیں آ رہی گل شی جی۔ مشکل پوچھا اللہ جڑا بسرے والا جنہوں جنگے جمال اجکل آخیا جاتا ہے جس نے قتل ہو گئے مولا علی رو رو گئے اپنے پتر حسن نو فرما نے پترا کاش تیرا باپ یہ حال تو بھی سال پہلو فوت ہو جانا وہ چنگا سی میں کی ویخ رہا وا جی جنگ ہوں پاگلی دکھ نہ کر دے یہ نہ فرما دے میں پہلو بھی سال پہلو مر جانا علی کا اظہار کرنا بھی سال پہلے مرن کی تمنا تیار لو کرنا پیا دستا ہے یہ جنگ نہیں سی ایک حادثہ سی آ یہ مثال میں صحیح حدیث جو پیش کرنا وا ہاں۔ بالکل یہ مثال پیش کرنا سلح ہاں۔ حدیبیہ دے موقع پہ نبی پاک عمرے دے ارادے نال گئے ایویں مشرق اگوں ڈکن آئے نہ لڑن نے نہ لڑنے گئے دیا گلا سن گل بات چڑ رہی ہے اج ہی میں پڑھ رہا سا کسمیا اج ہی تازہ ترین مطالعہ ایک بندے نے کوئی پتہ نہیں کیڑے پاس کو وٹا سٹیا توجہ ہے یہ بھی کوئی پتہ نہیں ایک بندے نے کسی پاسوں بٹا سٹیا ادھر وٹا مسلمان چیا یا مسلمان کوئی بیٹھا سی یہ جا کوئی عبداللہ بن بھائی ورگی بلا منافق انہیں ادھر وٹا ادھر فٹ دتا ہے بس یہ دو بندہ اٹھے ادھر گیا انہیں ادھر ماریا جڑے مطلب بڑی مشکل سامنے ہوں وہ جیڑی لڑائی بنی سی سلح ہدیا دے موقع دے جنی بنی وہ ایک کمینے دے وٹے سٹن دا نتیجہ سی قسم ذات بھی کر کے آنا کیونکہ شاہ علی مشکل کشا رسول اکرم دے نقشے والے نے صحابہ حضور دے نقشے دے چلن والے سن توجہ ہے نظیر پیش کی میں کسمیا صحابہ کرام اسی طرح ہی بیٹھے سن بزرگ سوچ رہے سن مشاورت کر رہے سن ہوں سوچتے کریے فیصلے کریے کی طے ہوئے وہ کھڑے نے سالس پہ بھیجن کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی یار کسی طرح رولا مکاؤ لیکن مکانیا مکانیا جہے فکنے بال کمینے میں بیٹھے سن انہیں اس کے کسی نے بچہ سٹیا کسی تلوار مار دیتی کسی کو لڑائی بن گئی بزرگ ادھر ادھر دونوں پاس ڈکتے ڈکتے رہ گئے لڑائی نال قتل عام ہو گیا یہ جنگ آخنا کسی بے وقوف جنگی پیداوار کا کام ہے جنگ یہ نہیں توجہ نہیں فرمائی نے یہ میں گل کیوں کی کہ یار خارجیاں نال جنگ ہوئی خارجیاں نال جڑی جنگ ہوئی سی مولا علی سرکار اور صحابہ کرام کیتی کی جنگ سی نو مارنا عبادت بن گیا لیکن آ بھی تو دو جنگ نے ارے بھائی یہ دو جنگیں نہیں یہ دو حادثے ہیں وہ جنگ ہے نے جنگے نہروان جڑی خارجیاں نہ کیونکہ اتنے دو نہر سن ہاں جی وہ نہر دوتے ہوئی سن جنگ وہ جنگ نہر دوتے ہوئی سی تک جنگے نہروان جنگے نہروان جو بھی ہے توجہ ہے وہ جنگ ہے یہ حادثے ہیں وہ جنگ ہے یہ حادثے ہیں اگر کسی نے جنگ لکھا ہے کسی کتاب میں غلط لکھا ہے وہ جاہل ہے حقیقت کو سمجھتا نہیں سمجھ نہیں آئی بات میرے مستفا صحابہ سبحان اللہ اہل بصیرت کسی سے گناہ ہو جانا اور بات ہے لیکن گناہ پر صحابہ کا اتفاق کرنا یہ محال ہے سمجھ نہیں آئی صحابہ گناہ پر غلطی پر اتفاق کریں گے نہیں ہو سکتا وہ ہدایت غرض دین وہی ہے جڑا محکم ہے متشابہ دین نہیں ہوتا مذہب اہل سنت وہی ہے اہل سنت جو اتفاقی ہو گیا وہ محکمات اہل سنت ہو گیا اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتح کے اندر اس کی تفصیل اس کی پوری وضاحت کی ہے توجہ ہے دوستو سانو پرانے مزید فرماتا ہے تم دسو جیڑی یا دین چ یا مذہب اہل سنت اس تو باہر نہ جاؤ اللہ اکبر و کبیرہ او بولو بولو کیا میں وہی گل بیان کرو جیڑا کامل گا وہ دین دسے گا جی ساڈے حضرت صاحب نے دسیا یا دین دسے گا یا مذہب اہل سنت دسے گا او کوئی ادھروں دی کتاب پھڑ کے تے غلط روایت چک کے بیان نہیں کرے گا پاویں جدی وڈی کتاب لکھیا ہوے ذہن وچ رکھنا کتاباں روایتاں وچ آ جاندیاں ہر طرح دیاں پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں روایتاں ہوندیاں موضوعات ہوندے مقلوبات ہاں جی کذاب لوگوں کی روایتیں ہوتی ہیں بد بدبو کی روایتیں علماء جو ہے اس لیے نقل کر جاتے ہیں بھی تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ روایت جو ہے نا ہم سند سے نکل کر رہے ہیں یہ روایت ایسی ہے کہ اس کو معلوم کرنا اس کے راویوں پر نظر رکھنا یہ عمل کے قابل نہیں ہے یہ عقیدے کے قابل نہیں ہے رد کرنا سے خبردار کرنا سے تمبی کے لیے وہ لکھ جاتے ہیں ہر طرح کی روایتیں لکھ جاتے ہیں لیکن ہر طرح کی روایتیں لی نہیں جاتی ہیں وہی روایتیں لی جاتی ہیں جو دین کے مطابق ہوں یا مذہب کے مطابق ہوں توجہ ہے میرے بھائی یہ دین میں کلام کرنا سب سے بڑا مشکل مسئلہ ہے ایمان سے بہت بڑی ذمہ داری ہے جنہ مشکل ہے اج کل ہی یہ سوکھا کر کے ہاں جی الخطیب میدان جی۔ شاہ صاحب کی بلا سنائی کو کہ لگے کہ جی کتاباں لینی دین دیا مہربانی کرو تو پیسے بھرو تو کتاباں لیا بھی شاہ صاحب فرما دے چلے گئے کتب خانے وہ ہوں سن ساتھی جن جڑے لین والے سن آخر جی آل خطیب کا سیٹ دو تو فلانے کا سیٹ دو تو بارہ تقریر دو تو فلانی دو ابرار خطابت دو تو فلان وہ ہوں چودھری نو پتا سی یہ نہیں ہے وہ بھی جانتا پڑھتا سی انہیں آخر مولانا صاحب یہ تو مینو بھی پتا وا یہ تو میرے کو ہے تھی یہ بھی پڑھتے ہوں جی پھر ہوں وہ مولوی ہکے بٹے بکے بھی یہ بھی بنیا اہ دال لاؤن لگے سن کچھ تو یہ تو نہ چلیا چودھری چودھری شاہ شاہ صاحب صاحب میں آخیا تھی وہ آ کے مولوی اک ماریا تو ہونا چاہتا بھی ہوں جی گل کرو گا جواب دو یہ جو کچھ لین لگے نا یہ جڑے اتنے پیچھے طالب علم نے انہوں واسطے یہ عالم لوگ <laughs> او میرے پراوا قسم خدا دی کرنا دین میں کلام بہت مشکل ہے میں جڑا ایک اصول تہن دسیا نا یا کامل خدمت دین دی کرے یا وہی کرے جڑا کامل دا پٹا پائی پھردا ہے او دا پابند رہندا ہے اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اج کل کتاباں ارب اندر بہت کتاب چھپ رہی نے لیکن سجنا سمجھ جی جنگل بندہ ٹر پیا اس ہزار درند بلائی رستے گم کرنے اسباب نے جان دے اسباب نے جنگل چرا لینا ہر کسی کا کم نہیں سمندر چلا لینا ہر کسی کا کم نہیں علم کا علم نہیں وہ پیچھے نہ پوی کی مطلب تو موٹا موٹا مطلب سمجھو جس بات کا علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑ کیا مطلب جیڑی گل دا تینو پتہ نہیں اے دین دیا او دے پیچھے نہ پوی جیڑی گل دا تینو پتہ نہیں اے مذہب اہل سنت دیا او دے پیچھے نہ پوی او گل کاری نہ جیڑی مذہب اہل سنت تو باہر ہوئے اللہ اکبر اور وہ گل بھی نہ کر جڑی دین تو باہر ہو سمجھ نہیں آئی یہ مطلب ہے تبلیغ ہے جو کچھ ہے کہ دین تے مذہب کے تیرے روے باہر دوسرے سب پھر پھر شیطانی راہ نہیں توجہ نہیں فرمائی دے رہا اسی بولو کیونکہ مذہب صرف اہل سنت ہے اسے واسطے کلندر لاہوری کے پتر جاوید اقبال گمراہ بے ایمان نے بھی لکھا ہے اپنے والد کے بارے کہ میرا والد جدو دنیا تو جان لگا سی نا انہوں نے پوچھا گیا تو مذہب فرمایا لکھو میرا مذہب اہل سنت و جماعت ہاں جی۔ زندہ روز کتاب میں لکھا ہوا زندہ روز کتاب میں لکھا ہوا اقبال نے کہا میرا مذہب سنت و جماعت ہے میں وہ جی گلا کر رہا اس محفل کے موضوع مطابق مدرسہ مدرسے کی نسبت علم لال گی دین دین دے علم دے وارث نکلنے ہوں بولو تو دے مطابق گل کر رہے ہیں میں ایتھے جناب دی توجہ کرانا چاہنا اس گل ولے کہ جو اج کل وائزین مقررین پیشہ ور لوگ جنہ دا مقصد جلب زر دنیا کمانا ہے دلیل کیا ہے کہ بغیر مک مکا کے آتے نہیں جاتے نہیں یہ دلیل ہے نا دلیل ہے ان کے اگر وہ دنیا مقصود نہ ہو تو مک مکا کے بغیر آئیں یار ہو سکتا ہے بعض اوقات ایسا بھی کرنا پڑتا ہے کہ پلیوں لا کے بھی کوئی دین کی خدمت کرنی چاہیے انہوں انہوں انہوں کی کیتا کتاب کو چھوٹی موٹیاں پڑھیاں کیونکہ انہوں دا مقصد ہوتا ہے کوئی عجوبہ لبنا کوئی عجیب و غریب گل لبنی جیڑی ہے تے تے بندے پاگل ہون واہ واہ ہائے ہائے جی، روپیے دین دے چل پئی ہے ہاں، جویں مداریاں دا کام ہوندا ہے ہن مداریاں دا یہ کام ہوندا ہے کہ انہاں نویں تو نواں کھیل دسنا دکھانا ہوندا ہے نویں نویں تو گل ہوں نمٹنی ہوندی میدان کیوں شاہ جی تو نواں کھیل سٹنا ہوں ہوں وکھانا تاکہ لوگ ہو پیسے دیں یہ طریقہ اج کل مقررین نہیں نہیں ویکتے تحقیق کرتے رات گزرنی انہوں ٹی وی دن گزرنا اخبار ادھر ٹی وی دی سنی ادھر اخبار دی سنی کدی بلے جی بوڑھی تو فارغ ہویا تو جڑ گیا کتاب نو کتاب دیکھ کے نہ وہ تحقیق کی تھی گل کیسی لکھی ہے کیسی نہیں لکھی یہ کوئی محکمات کے خلاف تو نہیں یہ دین کے خلاف تو نہیں یہ مذہب اہل سنت کے خلاف تو نہیں یہ تحقیق کی تھی نہ اٹھے تو بیان شروع کر دیتا ہوں یہ نہ دیکھے یہ فساد ہونا یہ اثر کی ہونا دین پہ کی ہونا ہے مذہب پہ کی ہونا ہے دفتر یہ خدمت کدھر دوسرے پد مذہبوں کی تو نہیں ہو رہی کفر دی خدمت تے نہیں ہو رہی اینا انہوں کو سمجھ نہیں یہ سمجھ کدو پیدا ہوتی یہ آدھے درد یہ درد کا نتیجہ ہوتا ہے یہ درد کدو پیدا ہوتا ہے جدو کسی درد والے نال نسبت ملتی ہے ہائے ہائے جنہوں ساڈا آر فری فرما ہے مرد ملے درد نہ چھوڑے درد نہ چھوڑے تاکہ درد نہ چھڈے یہو جہاں مرد ملے جا درد کی دولت اندر پیدا فرما دے پھر درد کدی جان نہ چھڈے ہے کدی اجدا بھی رب جاوے جا سانو بھی درد والا بنا جاوے توجہ ہے بولو میاں صاحب نے جڑی گل کی مطلب یہ ہوئی ہے لوگ جو مطلب مرضی سمجھ میاں صاحب فرما گئے فرما شالا کوئی مرد مل جائے تاکہ دل جی درد آ جائے پھر کدی نہ جائے فرمایا کامل لوگ محمد بخشا لال بنا پتھر کی مطلب کامل کے کھول جدو بیٹھ رہا ہے بندہ وہ درد کی دولت عطا کرنا ہے پھر پتھر بھی لال بن جانا ہے بولو تو صحیح کامل کم پتھروں لال بنانا پتھروں لال بغیر درد تو نہیں بنتے درد بغیر کاملا درد والوں تو نہیں لبتے بولو سونے وہ درد لیا نا درد لیا نا ٹکر دا درد لے لیا بزرگاں فرمایا ابن تیمیہ گمراہ ہی تا ہوا سی انہوں کامل نہیں سی لبا حالانکہ وہ علم کنا سی بابا جی پتہ جی آلما لکھا ہر مذہب کی کتاب ہر کتاب ان لگتا سی جی ادے اگے ورک کے کھلے پین سے پڑھی لگا جاتا ہے زبان گمراہ کے میں کامل نہیں یہ گل کی لکھی ادھر پیچھے کامل نہیں سی امام تقی سبکی رضی اللہ تعالی نے السیف السقیل السیف السقیل پھر رد دے عالب نے زفیل دے اندر شروع چاپ نے گل لکھی فرمایا منڈا ذہین سی لیکن پچھو کامل نہیں لبا تا گمراہ ہو گیا ہے توجہ ہے تو ہوں نہ نہ پتا محکمات شریعت کا نہ پتا محکمات اہل سنت کا اٹھ کے جوڑ جانا ممبر نو روپیے کمان لگ پینا ہاں جی جنت دیا ٹکٹ دے کے کی کی گمراہی پھیلا دعائی خدا تحقیق کرو تو انہوں دیا گلا غیران دے مذہب دیا گلا ہوں دیا انہوں دے ممبر تو ہو رہی ہوں دیا مذہب دوسرے بد مذہبہ دا مذہب او مضبوط ہو رہا ہوں ہے تے حضرت اور رفتی ہوئی سوچ رہے ہوں دنے میں خدمت کر رہے ہیں دین دی بلے بلے اس سے اس سے ایک کے سمجھے گل کرن لگا خانے وال مولوی ہے میں نام نہیں لینا چاہتا اس کو میرے خلاف زبان درازی کی آخیا یزید یزید مولوی ہے جی لاہور بزرگ کا گستاخ سی آخر نتیجہ نکلے یزید دا حامی بن کلوتا ہے یزید یزید جو جھوٹ ہونے بولنے پر بولے میرے خلاف انہیں دو گلا کیتیاں میں کان لال او موبائل لا کے سنیا میرے دوست سنائیاں ایک گل انہیں کی میں نے آخر ویخ رون امام حسین دوستوں رون تو منع کر دیا غم منانا خیر نہیں انہوں نے یہ بھی پتا نہیں کہ رون کی ہوتا ہوں غم منانا کی ہوں سدگے جاوا تیرے پڑھن تو تینوں اتنا نہیں تمیز کہ غم منانا کیا ہوتا ہے اور رونا کیا ہوتا ہے دونوں میں تمیز نہیں کر سکتا پر شامت امت رسول دی تو ممبر نو چمبڑ گئے پتا نہیں کن چمبڑے ہوئے ہمارے اعلی حضرت امام والے سنت اور بزرگوں نے لکھا کہ غم حسین منانا جائز نہیں غم حسین منانا جائز نہیں اس کو یہ منانے کا ہی پتہ نہیں توجہ ہے غم حسین منانے کا یہ مطلب ہے تسنو بناوٹ اپنے طریقے سے تکلف کے ساتھ جان جان کر رونے کی کوشش کرنا اور غم کے غم کے آثار ظاہر کرنا جی کپڑے پہوڑے نے جتی پونی اینج کرنا تھلے سونا فلان کرنا ہے یہ ہے غم منانا ایک ہے کسی بھی بزرگ کا ذکر خیر سنا بے ساختہ بغیر بناوٹ کے دل میں غم آ گیا اس کو کون منع کر سکتا ہے وہ تو کسی بھی بزرگ کا ہو تو درد کا باعث ہوتا ہے کچھ جاہل ہوئے گا اگر ان دونوں میں فرق نہ کرے میں پوچھتا ہوں بتاؤ اعلی حضرت جیسے امام نے غم حسین منانے کو حرام لکھا کیوں اچھا، اس سلسلے دلیل جلسہ پتہ نہیں ہے وہن رہے ادھر کدھر جلسے میں دلیل یہ پیش کی میں جی انہیں عبارت پڑھی پہلا اونج پڑھا گا پھر جو صحیح عبارت ہے پھر اونج پڑھا اور پھر گا کہ جیڑی انہیں عبارت پڑھی جو دو عبارتوں نے پڑھیا دو مسئلے بیان کیتے قسم ذات بھی کر گیا نا جب قبضہ قدرت میری جان ہے جس لیے میں سنیا میرے ضمیر نے آخیا حالانکہ میں پڑھیا نہیں سنی میرے ضمیر نے آخیا یہ رافضیوں کے مذہب کی بات ہو سکتی ہے اہل سنت کے مذہب کی بات نہیں ہو سکتی جس میں تحقیق کی وہ واقعہ تن ہی رافلی مذہب دیا کتاباں دیا گلا نکلیاں نے نہیں کامل کی نسبت اس کا رد کرنا میرے لیے بالکل ایسا ہے جیسے چیوٹی کو پاؤں کے نیچے رکھ لینا لیکن میری بات اس کے لیے ایسے ہے کہ جیسے ہاتھی جی وہ چیوٹ بن جائے گا میرے میں جواب دے رہا ہوں رد کر رہا ہوں برملا کر رہا وہ نہ چھپ کر سکتا ہے میرا رد نہ برملا کر سکتا ہے اگر کرے میرا توجہ ہے بات کو سمجھو اس نے عبارت کیا اس نے کہا امام باقر امام باقر فرما حدیث جاؤں امام باقر فرما دینے ان حول قبر الحسین سبعون الف مالک قبرل ان حول قبر الحسین سبعون الف جبر جب خونا یوم القیامہ امام باقر فرما دینے امام حسین دی قبر دے آس پاس ستر ہزار فرشتے کھلوتے نے دے قیامت تک روندے رہن گے انہیں آخیا بلا ستر ہزار فرشتے رو روندے کھڑے نے امام حسین کی قبر دے قیامت تک روندے رہن گے رونا ثابت ہو گیا ہوں یہ بار صحیح کیویں بچیا بچیا جوڑے پاک کا سدکا اور میں ایک سوال چھوڑ دیا کسی فن کا تو ساری زندگی نہیں نکل سکتی ان حولا توجہ ہوں صحیح کیا ہے ان حولا قبر الحسین سبعین الف مالا کن اس نے دو لفظ چھوڑے وہ میں بتا دیتا ہوں شعتن غبرا یبکون الى یوم الدین یہ ہے پورے لفظ جی اس نے پڑھا سب لفظ کیا ہے سبعین کیوں پیچھے انا ہے اس نے ہاؤل کو اسم سمجھائی نہ کا جبکہ ہاؤل ظرف ہے اسم نہیں بن سکتا انا اب اسم آگے آنا تھا انا کا اسم منسوب ہوتا ہے تو ہونا تھا حولا قبر قابر حسین اس کو منسوخ بل یا اس نے مرفو پڑھ لیا یہ اس کی راحی غلطی اس کو لفظی کہتے کر جی اگر چلو اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ جی توجہ نہیں نہیں ہوا کیا چھوڑ دیا لیکن جو اس نے یہ روایت پڑھی ہے ناچیز چیز نے فیصلہ کیا یہ اہل سنت کے مذہب کی بات نہیں ہو سکتی کیوں نہ شران صحیح ہے نہ عقلن صحیح ہے بولو اے او شہید اوشی بولو نہ شرن صحیح ہے نہ عقلن صحیح ہے نہ مذہبن صحیح ہے نہ ناخون صحیح ہے کیوں توجہ میرے بھائی پہلے نمبر پہ یہ بات ایک شیعہ رافضی کی اختراع ہے اس نے من گھڑت بنا کر پوری ایک کتاب اس نے بنائی جھوٹھی کتاب بنا کر اس نے امام رضا کی طرف منسوخ کی جی اور وہ جھوٹھی کتاب پورا نسخہ باطلا اہل بیت کی طرف منسوخ ہو کر چلا یہ اس کی روایت ہے یہ اہل سنت و جماعت نے صاف لکھا یہ میرے پاس کتاب ہے فرائد السمقین فی فضائل المرتضی والبطول والسبقین والعیم من ذریتہم علیہم السلام محدث کبیر ابراہیم جوینی خراسانی کی یہ ساتویں آٹھویں صدی کے محدث تھے انہوں نے اس کتاب میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے یہ روایت اسی طرح کی ہے جس طرح کی کتابوں میں موضوعات آتے ہیں من گھڑت بھی آ جاتی اس میں لکھی ہے دوسرے نمبر پر ذخائر القبا کے اندر لکھی ہے امام محب قبری رحم اللہ لیکن چاہے دس کتابوں میں لکھی ہو جھوٹی بات جھوٹی ہوتی ہے بات ختم ہو حدیث ہے ایک حدیث ہے وہ دس کتابوں میں ملتی ہے لیکن حدیث غلط ہوتی ہے اگلے لکھتے ہیں یہ موضوع من گڑت دس کتابیں اس کو صحیح نہیں کر سکتی بات نہیں سمجھی اب سنیے گا یہ کتاب ہے لسان المیزان یہ راویوں پر بحث کے لیے اسماؤ امام ابن حجر اسلانی رحمہ اللہ شارے بخاری اس کے اندر جو راوی ہے وہ ہے عبداللہ بن احمد بن عامر وہ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے پھر وہ ان علی رضا امام علی رضا سے وہ اپنے آبا و کرام سے بتل کا نسخہ دل موضوع دل باطل ماتم سب کو ان بگے ہی فرمایا اس کے پاس ایک جھوٹا ایک جھوٹا نسخہ یعنی جھوٹی کتاب تھی جس جو اس نے بنائی تھی یا اس کے باپ بھی بنائی تھی ابا بھی کتاب تھا اور بیٹا بھی کتاب تھا توجہ نہیں فرمائی کتاب اس سے لے کر کسی نے بھی نقل کیا بہت ہاں؟ ساری بات ہے وہ بندرت ہے دیکھنا یہ ہے یہ تو میں نے اس کی روایت کے اعتبار سے صنعت کے اعتبار سے کلام کیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے من گڑت ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مذہب کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے وہ ثابت ہوں بھائی ادھر دیکھو بھائی تھی خود سمجھدار ہو یہ ستر ہزار فرشتہ حسین دی دے دے کھڑا روندا ہے تے پیڑا حال بونکے نے فرشتیاں کیویں شعثن شعثن غبرن چایا غبرن دا مطلب ہے گرد و غبار مٹی وال بکھرے پیڑا حال بونکے اینو ہی تے کہندے نے ہور کہیں فرشتے ستر ہزار دا پیڑا حال ہے بینکے دیہڑے نے مٹی کٹا سیرے چی گرد و غبار پہ آئے ہوش ٹکانے کوئی نہیں تے پرو رو قیامت تک روندے ہی رہن گے اس, اس روایت جیڑی نے بیان کیتی اور رافضیوں کی ہے یہ رافضیوں کی ہے وہ یہ ہے ہوں تسی خود سمجھدار ہو مذہب کے خلاف کیوں تسی خود سمجھدار ہو ستر ہزار فرشتہ امام حسن کی قبر پر کیوں نہیں ہے وہ رسول کی اولاد نہیں تھے کیا حسین کی قبر نے کھلوتے نے تو امام حسین نال جڑے باقی شہید ہونے والے سن انہوں کی قبر میں کیوں کھولی مولا علی سرکار قتل ہوئے نے ظالمہ نے بڑے بے نال اگلے قتل کیتا مولا علی سرکار سچی دسیا جی مولا علی سرکار دی قبر دے اسی ہزار ہونے ستر دے ستر ایک سو چالی ہزار ہونے چاہیے سن کیونکہ ابا جی نے پھر جدو رسول اکرم دی واری آئی سی انہوں دی قبر شریف کے اتنے تو پتہ نہیں کروڑا فرشتے رون والے کھلوتے چاہیے سن کے قیامت تک روندے ہی رہنے پر اتے کی آیا ہے اتے کی آیا ہے حضرت کابل احبار رضی اللہ تعالیٰ جڑے یہودیاں دے عالم سن تابعی سن حضرت عمر بن خطاب دے دور خلافت اندر مسلمان ہوئے سن آپ فرما نے میں پچھلیاں کتابیں پڑھیا ہے محمد کریم دی قبر انور دے اللہ پاک نے فرشتیاں دی ذمہ داری لائی ہے ستر ہزار فرشتہ سویرے آ آپ سرکار دی قبر انور دا تباس کرنا ہے درود و سلام پڑھ کے چلا جانا ہے پھر شام والے شام نو آ وہ ساری رات یہ کام کرتے ہیں کیا مت تک حضور دی مار اندر ستر ہزار سویرے کے ستر ہزار شام دو سلام نظر نہیں پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور میں ستر ہزار رون والے نہیں درود و سلام پڑھن والے نے معلوم ہویا حق کے بن رہا ہے مجھے کوئی جھوٹھی روایت بناؤں گا بھی صحیح امام حسین سے آخر اللہ نے ستر ہزار فرشتہ مقرر کیتا ہے قیامت تک حسین تے حسین دے ساتھیاں دے درود و سلام ہی پڑھتے رہن گے اور بولنے نہیں یہ مذہب کے خلاف ہے مذہب کے خلاف ہے سوا لاکھ نبیاں بھی کسی کی قبر تو مقرر نہیں اگر ایسا ہوتا پھر ہر بزرگ کے ساتھ ایسا کرنا جائز ہوتا انہوں قبر ڈیری لا لو بابا صحبر تک بو ہوں اگلی گل سمجھو میں آخیا اقل دے بھی خلاف کیوں اقل دے میں ایک موٹی جی گل کرنا وہ مولوی دے ہو سکتا ہے جو سمجھ میں پی جائے مسلمانوں وہ آپ سمجھدار جی سچی دسیا جی دو بندے پیڑا حال بنا کے والے بہ جان نہ تو میرے خیال سے ٹھیک ادھے گھنٹے بعد سر پیڑ شروع ہو جانی سچی دسیا جی جنہ دے کو ماتم ہوتا ہے نا کہ دو دن رون دے لب جائے انہوں کا حال یا گوانڈیاں تو پوچھا کرو تک بنتی ہے ستر ہزار فرشتہ ہوئے وال بکھرے ہوم مٹی پئی ہوئے پیڑا حال ہوئے بینکے تے ستر ہزار فرشتہ ایک نہیں دو نہیں دس نہیں سو نہیں ستر ہزار فرشتہ امام دی قبر دے آلے دوالے رون گیا ہے سچی دسیا جی امام حسین دی پریشانی کا کی حال ہونا ہے جناب بوبی بول دیا روایت کردیا سوچیا نہیں وہ پچھلا جھوٹا سی سڈے امام نے احمد للہ اسلام کے اہل سنت کا دامن ہمیشہ صاف رکھے ہفتے تم لا روپیے کمان واسطے ممبر جو شرم نہیں آتی ثابت کرنی ہے شان کر بیٹھا نقصان یعنی شان ستر ہزار فرشتہ قیامت تک روتا رہے گا انج مر ستر ہزار فرشتہ میرے حسین دی قبر کا طواف کر کے درود و سلام یہ سنی کہتا ہے وہ کہ میری گل نہیں سمجھے ہوئے ذرا بولو تو صحیح قسم خدا دی کر کے آنا کچھ لوگ ایسے ہیں اہل بیت کی شان بیان کرتے ہوئے ان کی توہین کرتے ہیں اور محبت کرتے ہوئے بغض کا شکار ہو جاتے ہیں ان کی محبت محبت نہیں دوستی دوستی نہیں تعظیم تعظیم نہیں عزت عزت نہیں وہ تنقید کرتے ہیں وہ ہے ایسا ثابت کرنے ہیں انہوں اہل بیت بےزتی والا کوئی نہیں کون جنہ رون دے ٹھیکے لائے ہوئے چلو مولوی جی نو آپ چشتی کہ ستر ہزار فرشتیاں دی سنت تو ادا کرنی پچھلے اپنے پچھلے اپنے تو وسیعت کریں کہ کم از کم ستر بندے ستر ہزار کی بجائے کم از کم ستر بندے میری قبر دے چوبی گھنٹے رونا باہر میں اتنے بیان بھی کر گیا تھا سچی دسیا جی سچی دسیا جی اصل تمام بلیاں وفات والے دن ارس کرنے کی کرنے وہ کھانا ٹمبے ہو بولو اسی آواز کی کرنے بابے فرید کا دن آ گڈیاں بساں چاواں کی کی لے کے شہباد کلنگر میں تریا ہوں جیڑے رون دے ٹھیکار نے ادھر جان دے خوشی کر کے جان شرم نہیں آتی حسین دی واری آوے دے بوٹے دے بارہ بجے ہوں مارے نا چھتر بندہ رکھ کیا ظلم ہے وہ کھانا خراب ہے تیرا حسین نے کی بگاڑیا ہو نام رادا جن ساری زندگی روندے رہو یہ دلت ویخن والے یہ آخنا ہے پتہ نہیں کنی پیڑی ہوئی ہے ویخ پچھلا ٹبر ہالے تک روا پھر پترو کیوں جی میری گل نہیں سمجھے کیوں شباز کلندر خوشی کر کے جانے ہوئے وہ تو انہوں نے وفات کا کا دن ہے بے پاگل کوئی ہوئے گا کسی ایک نہ سر میں پتہ نہیں کو ہونے دن پھر جی چکے وکھا سکنا تاریخ کے اندر کسی مارو کڑے کسی مارو گولی کسی مارو زہر انجام موت ہے نا ایک بندے وٹ گیا تو بچ جائے بچ جائے اس وڈیچن تو بعد یا وڈیچن ویلے کسی نے موت کا دکھ کرنا صحیح ہو جائے گا کسی یاد کرنا انہیں آخر شکر مولا را بچ پیا ہے شکر ہے مولا را بچ پیا جسے مر جانا پھر روڈ یہ مطلب ہے اصل دکھ دا سبب رو مرنا مرنا وڈیچنا ٹکیچنا نہیں مرے دے سارے نے لکھوں رول ہو جیوے جیوے جیوے جیوے جیوے جیوے للکا سجڑوں ان لوگوں کی طاقت بہت نے میں کر کے ڈر کر کے بولنا انہوں نے پیچھے پورا پتو کیا جنہوں نے پیچھے پورا پتو کی ہوئے بھائی ڈر ڈر کے بولنا پہنا توجہ ہے خدا دے بندے کچھ سوچو جدو بہت ہی اثر اصل دکھ اور درد کا سامان ہے جب موت ہی دکھ درد کا سامان ہے سبب ہے تو پھر موت تو سوا لاکھ نبیا نو آئی سید الانبیاء نو آئی حضور فرما نے جنوں بھی دکھ آوے میں محمد کا دکھ یاد کر کے صبر کر جائے کم کم از اتر دے ستر ہزار بہا دن والے انیا انیا نو نو پوچھو انی گل کی آ ستر ہزار فرشتہ امام حسین دی قبر دے بہ دونو باقی کوئی یاد نہیں باقیا دے جان دی خوشی ہوتی معلوم ہوا مردودو تسان سجیوں کھبیوں کسی ہور برادری تو نحوست لئی اور میں ثابت کر بکھائی کہ یہ ہماری روایت نہیں ہے یہ نسخہ موضوع باطلا مانکڑا تو چوٹا اہل بیت کی طرف عبداللہ بن عامر نے عبداللہ بن احمد بن عامر راوی نے منسوخ کیا ہے یہ اہل بیت کا کلام نہیں ہے دسو میری بصیرت کتوں آئیے کہ میں سنیا ویکھیا نہیں میں پہلو فیصلہ کیتا ہے سارے مذہب کی روایت نہیں ہو سکتی یہ ہمارے مذہب کی روایت نہیں ہو سکتی یہ ہمارے مذہب کی کتاب نہیں ہو سکتی تو میں جس گھر جا کے تحقیق کی بھاوے کسی سڈے بھی لکھے اصل دا وہ دوجے مذہب کی گل یہ ماں دسو پھر گل ہوئی نا یا کامل ہونا چاہیے یا کامل نسبت والا ہونا چاہیے خدمت ہر ایک نہیں کر سکتا کیوں انہیں اصول اور محکمات مضبوط کیے ہیں میں اصول اور محکمات مضبوط کیتے نے شریعت ساری کہ صبر کرو صبر کرو حسین والوں کا سبق نہیں لبنا تو لبنا ہے اور اگر ستر ہزار فرشتہ بیڑے حال میں رو رہا ہو اگر اس کو صبر کہتے ہو تو پھر بے صبری کس کو کہتے ہیں وہ سمجھ آ گئی دوسری روایت اس نے پیش کی وہ بھی غلط وہ بھی دوسرے مذہب وہ پڑھا ہوں انہیں آخر جی امام حسین نے فرمایا اللہ اور میں وہ عربی کے لحاظ میں پہلے گلتیاں انہیں عبارت پڑھی اللہ ترجمہ کیا ہے اللہ امام حسین فرما نے اللہ میری سفارش قبول کر اس بندے دے متعلق جڑا میرے در ہے ترجمہ کر رہا ہے اے اللہ میری سفارش قبول کر لفظ پڑھ رہے اشفع نہیں پہلے لفظ اشفع نہیں ہے اشفع اس کو اتنا پتہ نہیں یہ تو علم سیکھا پڑھنے والے بھی جانتے ہیں کہ جو باپ توجہ ہے فاتح یفتہ سے باپ ہمیشہ حلق العین یا حلق اللہ شاد و نادریت سے باہر جاتا ہے شافع یشفع باب ہے کیا باب ہے قرآن پاک میں پتہ نہیں کنی جگہ آیا کر میں یشفا دہلا اللہ یشفا یہ وافا تھا اس سے نہیں وہ تو سارا بجے پڑھنا یہاں سے بجار اور یہ بافا تھا اسپا پڑھنا تھا دوسری بات یہ ہے کہ اسپا بھی پڑھے نا تو اس کا معنی ہے تو میری سفارش کر سفارش قبول کرنے کے لیے آتا ہے شفا یہ شف نماز جنازہ مولی نو پتہ نہیں یہ بھی نہیں آؤں ہوندا نماز جنازہ جڑا پڑھی دا بچے واسطے پڑھی و شاف آؤں شاف معنی ہے سفارش کرنے والا مشفا معنی ہے جس کی سفارش قبول ہو پھر تو پڑھنا سی اللہ شفعنی تو پڑھی جانے اللہ مشفعنی دو غلطیاں ہو گئی ہوں صحیح کیویں ہیں پہلی گل ہے انہیں امام حسین دا قول بنایا ہے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے یہ سیدہ سیدہ خاتون جنت دا قول ہے کہ انہاں نے فرمایا اے اللہ میری سفارش قبول کر اس بندے دے بارے جڑا حسین تے روے لیکن ہوں میں دسنا یہ روایت کی جی۔ یہ تقریباً تیس جلدوں کی کتاب ہے جی قاضی نور اللہ شوستری ہندوستان دا جہانگیر دور دا جہانگیر بادشاہ ہوئے انہوں دور دا مشہور بندہ ہے قاضی ہے دوسرے مذہب ہے جڑے رکھ دیں سمجھ آئی کہ نہیں او دی دس جلد یہ میرے کو مکمل کتاب آ ایران کی ایڈی ایڈی ایک جلد آ تری جلدا نے اکاذیب ہمیشہ وسیع ہوتے ہیں یہ جلد نمبر دس ہے سفر نمبر ایک سو تریسٹھ کتنا یہ لکھا ہوا ہے ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جی سیدہ خاتون جنت کے متعلق انہوں نے کہا اللہ مشفعنی اللہ مشفے نہیں پڑھنا جو صحیح ہے اس طرح پڑھ رہا ہوں اللہ مشفعنی فی من بقا علی مصیبت ہی اللہ اے اللہ میری اللہ مشفعنی فی مشق بکالا تاہ مشک بکالا مصیبت ایلا کریمہ ویسے اتنے ہونا جب اللہ میرا اللہ مین سفارشی بنا اللہ میرے سفارشی بنا اس بندے دے قیامت نو جیڑا حسین مصیبت روئے یہ ان کے مذہب کی کتاب کا مسئلہ ہے کتاب نہیں جی کسی نے اج کل دیا کتاباں روان والے بیلی نے ہاں جی راہ ہے تے روپیہ لینا روا کے روپیے کما کے جانا رہتا ہے تو او اگر کسی کتاب چ پڑھ کے بیان کر دے وے تو او ساڈا مذہب نہیں بن سکدا ساڈا مذہب مصیبتاں دے اوتے رونا نہیں مصیبتاں تے صبر کرنا ہے صبر کرنا ہے صبر کرنا ہے ایک ایسا موٹا مسئلہ ہے جنو ہر مسلمان جان ہے جب یہ ہمارے محکمات اسلام کم از کم مذہب اہل سنت سے ہے اس میں ہم کسی کتاب کی کسی کتاب کا حوالہ کیا دیکھیں بھائی وہ تو غلط ہے اور پھر جب کہ ہو بھی غیروں کی کتاب کا مسئلہ تو پھر ہم اگر کوئی بیان کرے تو ایمان سے کہو اس نے تو دوسروں کو تقویت دی دوسروں کے مذہب کو مضبوط کیا ممبر ہمارا استعمال ہوا مذہب دوسروں کا مضبوط ہمارے ساتھی گمراہ ہو سمجھ نہیں آئی اللہ ایک بات آخری کرتا ہوں امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل الصحابہ یہ جلد نمبر دو میرے ہاتھ میں بڑی تحقیق والی بات کر رہا ہوں جی اس کے اندر ایک روایت ہے دیانت داری دیانت داری یہی چاہتی ہے کہ اس کو وضاحت کروں یہ روایت نمبر ہے گیارہ ترونجا فضائل صاحب حدثنا احمد بن اسرائیل قال رأيت في كتاب احمد بن محمد بن عمبل رحمه الله بقت يده حدثنا اسود بن عامر ابو عبد الرحمن حدثنا قال حدثنا الربي بن منذر عن ابي قال كان حسين بن علي يقول من دمعت عيناه فينا دمعت او قطرت عيناه فينا قطره اصباح الله عز وجل الجنه حسین بن علی فرماتے تھے کہ جی درد چون گیا کو اکھان اکھاؤں گیا اللہ تعالیٰ انہوں جنت جگہ عطا فرمائے گا یہ روایت ہے یہاں پر وضاحت کرنا چاہتا ہوں ایک روایت ایک درایت پہلے روایت بتاؤں گا پھر درایت بتاؤں گا بات کو سمجھنا ذرا توجہ ہے روایت بات کیا ہے جی یہ امام احمد یہ بڑی علم کی بات ہے امام احمد کا مسند ہو یا فضائل الصحابہ ہو اس کے اندر تین قسم کی روایتیں ہیں ایک امام احمد کی اپنی ہے ایک ان کے بیٹے نے دوسروں سے لی ہیں ایک ان کے مذہب کے اندر بعد کے اندر ایک امام ہوئے ہیں ابو بکر قطعی ایک ان کی روایتیں ہیں جو امام احمد کی اپنی ہیں وہ کچھ صحیح ہے کچھ حسن ہے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اس کے اندر ضعیف بھی ہیں کچھ کہتے ہیں موضوع بھی ہیں لیکن تحقیق یہ ہے کہ صحیح حسن ہے یا ضعیف ہے موضوع روایت کوئی نہیں ہے امام احمد کی اپنی روایت ہے امام ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کی جو روایتیں ہیں انہوں نے ان کے اندر کچھ دوسری روایات آ گئی ہیں لیکن ابو بکر قطعی کی جو روایتیں ہیں ان کے اندر کافی کلام ہے یہ ابو بکر قطعی کی روایت ہے بات جی یہ ابو بکر قطعی کی روایت ہے اب وہ کہتے ہیں حدثنا احمد بن اسرائیل کیا توجہ یہ احمد بن اسرائیل جو ہے نا یہ مجہول راوی ہے کوئی پتہ نہیں یہ کون ہے نمبر ایک نمبر دو یہ چھپ کر آئی ہے دارو ابن الجوزی عرب وسیع اللہ بن محمد عباس اس کی تحقیق کرنے والا ہے مکہ مکرمہ کے جامع ام القرا مکہ مکرمہ میں ہے یہ وہاں کا استاد ہے اس نے اس کتاب کی تحقیق ہاں جی۔ اللہ کے فضل سے جو یہ بات کر گیا میں اس پر اعتراض کر کے صحیح کرنا چاہتا ہوں گی اللہ کا فضل الہی کہتے ہیں یہ کہتا ہے احمد بن اسرائیل شیخ القطعی لم اجد والباقون نے کہ احمد بن اسرائیل راوی جو ہیں میں نے ان کے کوئی حالات ان کا ذکر تک نہیں پڑا لیکن باقی راوی سارے سکھا ہیں نیچے لکھتا ہے وضاحت کرتے ہوئے ربی بن منظر بن یالا سوری سکھا ہے ان کو ان کی توثیق کی ہے جرا و تعدیل کا حوالہ بھی ہے محب تبری نے اس روایت کو ذخائر اقبال کے اندر ذکر کیا ہے اور اس کے اندر امام احمد کی طرف اس کی نسبت کی ہے ناچیز نے لکھا ہے توجہ ہے یہ اب غلطی ہوئی اس عرب والے سے اس نے ربی بن منظر بن یالا کو سکا لکھ دیا اور حوالہ ابن معیم کی توثیق کا پیش کیا یہ اس کی غلطی ہے ناجیز نے تاخیر کیا اور لکھا کل تو ان نما وسطا کا ابن و منظرن لا ابن ہر ربی کما کی تاریخی جلد تین سفا ایک سو اکہتر امام ابن معیم نے باپ کو سکا کہا ہے یعنی منظر بن جالا کو جو بیٹا ربی ہے اس کو نہیں کہا تو یہ غلطی لگی وہ ہم لگ گیا اس لکھنے والے کو اب اس کے اندر دو مجہول جن کی یہ بناوٹ ہے یہ روایت اہل سنت و جماعت کے کسی کتاب والے امام نے نہیں لکھی اگر لکھی ہے تو اس اس غلطی پر مطلع نہ ہونے کی بنا پر لکھی ہے لہذا اہل سنت و جماعت کا مذہب ایسی باتوں سے آزاد ہے یہ روایت ہے روایت کلام ہے ہرایتن یہ ہے اگر مان لیا جائے یہ صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نو یاد کرے اہل بیت نو محمد عربی تو لے کے حسن حسین نو لے کے مولا علی نو لے کے پھر سڈے دین نو یاد کرے سڈے اہل بیت نو یاد کرے ساری محبت درد کے اندر آنسو مگاوے مصیبت نہیں ساری محبت درد کے اندر مگاوے وہ بھی ایمان سنت پیل تکبیر مذہب حق اہل سنت شیر اسلام مفتی فضل احمد چشتی تھا سنو یہ کہہ کر بلا دیا مصیبت ہر سال یاد کر کے رونا شروع کر دینا یہ کوئی مطلب نہیں ہے اہل سنت کا ایک ہے ان کی محبت میں رونا وہ کیوں پہ رونا فلانیا تو مینو پیار سی بابے فرید نہ یاد آئے اکھا دے آنسو نکل آئے یہ رونا ہو رہے وہ رونا ہو رہے وہ حرام ہے یہ سنت ہے اد کا رونا ماننے ہاں یہ کا رونا پہنتے نے محبت کا رونا پہنتے نے بدھو تھوڑا نہیں سبھی ممبر نو جڑ گئے روپیہ کمان کی خاطر تو چاہ پانی کا فٹا سمجھا ممبر رسول چاہ پانی کا فٹا جن سمجھا انہوں سمجھ نہیں آ سکتی توجہ ہے حضور یہ وضاحت فرمائے کہ قرآن مال شریف کرم پل والا مدرسہ آپ کی فخر کا ہے ایک ہی فکر میں لکھی تو فکر کاف ڈنڈے والے نالوں میں کاری جمشیر صاحب جتھے بیٹھے نے اور سن لو وہ بھی سارا مدرسہ ہے سید معروف شاہ صاحب جتھے تشریف فرمان نے وہ بھی سارا حفظ واسطے انہوں نے میں ناچیز نے متعین کیتا سی کتاب واسطے ہونا ٹھیک ہے یہ دسو سکول ایک گلی دس دس ہوں تو سارے جو دیاں دے آکھوں گے تو کچھ خدا دا ہے یہ شیطانی نہ پھیلاؤ سمجھ آئی جڑا شیطانی پھیلاوے گا او دے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں باویں دس مدرسے عمر ہاں جڑا ساری فکر تو ہے جی میں ارلا نہر والا وہ نرا کوئی تعلق نہیں خبردار اگر کسی ادھر چنگا بندہ دیتا جڑا ساری فکر آ اور دس مدرسے کٹے ایک دوجے کی کندھ کند ہو گئے بدھو والے کام نہ کرے بار صورت میرے دوستو الحمد للہ اللہ پاک نے یہ کرم فرمایا کہ سانو کامل شیخ عطا فرمائے اور کامل صحیح دین دی سمجھ عطا فرمائے آئیے سمجھ کے کوئی نہ لہذا بیٹھو بیٹھو بیٹھو جس میں آتا ہوں اس لیے مہربانی قربان جاوا یہ جناب نو میں صرف محض اج کل کہ پروفیشنل کاروباری قسم کے وائز مقرر مولی بن کے مدرسے بنا لینے اس کا نتیجہ تمہیں ہے کہ ویخ لو ممبر ساڈا مذہب مضبوط کیتا جا رہا ہے غیراں روایت پیش کی جہاں الٹا گمراہی گمراہ راہ دسیا جا رہا ہے اس واسطے کر کے زور دینا ہاں۔ الحمد للہ کیوں ہدایت دیا ہاں؟ اصا اپنے بزرگوں کا کا راہ نہیں چڈ لیں اصا اللہ دے فکیر کا راہ نہیں سکتے اسی کامیابی جی۔ اور یہ قاری مشتاق احمد صاحب کا مدرسہ جڑا ہے یہ اصا تا حمایت پر کرنے ہاں اس کامل کی نسبت والے ان شاء اللہ الرحمان ان شاء اللہ الرحمان اس مدرسے جو گمراہی نہیں اٹھے ہاں اس وقت کوئی گمراہ ہوتا ہے جدو کامل تو بزرگاں تو کٹیا جیڑی بکری اجڑوں نکلی وہ بگیاڑا جو گئی وہ پھر بگیاڑا جوگا رہتا ہے ٹھیک ہو گیا اللہ جل شان ہو اچھا بھائی ان شاء اللہ اللہ کی طرف سے کو مانے اور رکاوٹ پیدا نہ ہو تو نو محرم شریف نو نو دن کرم پور وڈی مسجد اتنے جلسہ ہوئے گا تے محمد علی ربانی صاحب کا بھی کہہ رہے ہیں لیکن وہ دعا میرا یہ میں نہیں میں میں وعدہ کرنا ان شاء اللہ نو بالکل بیمہ پالیسی جائز ہے یا نہیں بیمہ پالیسی جڑی ہے نا یہ جائز ہے اس واسطے کہ یہ ہاں جی۔ تو وہ کافر نے تے حربی نے لاندی ترین ولین نے تے انہ دے نال کوئی اس طرح دا فاسد معاملہ جڑا انہ دے قانون میں جائز ہوئے کرنا جائز ہوں اگر اس میں اپنی منفعت ہے تو ان سے کر سکتے ہیں لیکن کسی مسلمان سے کرنا جائز نہیں